کیسٹوں سیٹوں کے کور پر اور پوسٹروں پر نا اپنی فوٹو لگا دے تصاویر وغیرہ میں یہ کہہ سکتا ہوں بھائی نہیں لگانی چاہیے لیکن آپ ناتھوانوں کو پکڑے نا ضرور